یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں